الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أنبيائه ورسله وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قولوا قولا سديدا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دنوں سے سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جن سلام اللہ علیہ کی طرف نسبت خطا کا مسئلہ فتنے کی صورت اختیار کر چکا ہے اور اس کے نتیجے میں کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے وہ اگرچہ ہمارے لیے اتنا پریشان کن نہیں ہے جتنا کہ یہودیت کے فتنے جو امت مسلمہ کے رگو ریشے کے اندر سرائد کر چکے ہیں وہ پریشان کرتے ہیں لیکن پھر بھی دوستوں کے اصرار اور کہنے پہ اپنے مذہب اہل سنت و جماعت سلف صالحین کی صحیح ترجمانی کرنے کا دوستوں کی طرف سے مطالبہ ہوا تو بغیر کسی رائے و رعایت کے جانبداری کے کسی کی ذات اور شخصیت کا دفاع کرنے کے بغیر محض احتاط حق کے لیے اور اپنے دوستوں کا دل مطمئن رکھنے کے لیے ناچیز کو اس موضوع پر بولنے کی ضرورت محسوس ہوئی ان شاء اللہ الرحمان ناچیز کی جانب سے جو بیان ہوگا ان شاء اللہ العزیز آپ محسوس کریں گے اور دنیا محسوس کرے گی کہ اس کو کسی نے نہیں چھوا ہوگا وہ کشاخ الحدیث بن کے بیٹھا ہوگا وہ مفتی بن کے بیٹھا ہو جو بھی جو بھی اپنے علمی حلقے میں اپنا مقام رکھتا ہے بذام خیش اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ہمارے موضوع سے وہ استفادہ کرے گا اور محسوس کرے گا کہ مجھے وہ علم حاصل ہوا جو کبھی حاصل نہیں ہوا حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم الفتنا تو نہ آئے متن وہاں فرمایا فتنہ سویا ہوتا ہے لانت ہے اس پر جو اس کو جگا دے اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کس پہ ڈالی فتنے جگانے والے پر جو شخص پھر فتنے کو سلانا چاہتا ہے اس پر تو لانت نہیں وہ تو رحمت والا ہے بس ہم ہاں، بادری سمجھ بادری سمجھے جا حضور نے فرمایا فتنہ سویا ہوا ہوتا ہے لانت ہے اس پر جو اس کو جگاتا ہے ارے بھائی گمراہ اور شیطان لوگ اہل باطل اہل ولالت اہل ہوا اہل بدا یہ لوگ کون ہوتے ہیں یہ فتنے کو جگانے والے ہوتے ہیں اہل حق کون ہوتے ہیں پھر فتنے کو سلانے والے تو ملامت کے قابل ملامت کا لائق فتنے کو سلانے والا نہیں کتنے کو جگانے والا ہے افسوس یہ ہے کہ آج بھی جب فتنا اٹھا تو جو اٹھانے والی تھی اس کا پیچھا کسی نے نہیں کیا منہ شرم نہیں آتی اس کی وضاحت آگے کروں گا میں نے کیا کہا ہے ہاں جی چلو آگے کیا بھی کر دیتا ہوں وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ربس کی رائے ہاں کری ہا ایک عورت ہے کوئی وکیلن نے پتا نہیں کوٹ کے اندر یہ بکواس کی یا کہاں بکواس میں کہہ رہا ہوں اس کی نیت سے اس کی نیت کو دیکھ کر وہ وکیلن ہے وکالت کے اندر اس نے میرے خیال میں جج کے سامنے یہ کلام کیا یا اپنے کسی جو کلینڈ کہتے ہیں جس کو یہ موکل کہتے ہیں موکل جو وکیل بناتا ہے ان کو اس کے سامنے کہا بھائی جوڈیشلی یعنی عدالت ایسے نا جوڈیشلی ادھر صاحب کے کہتے ہیں عدالت جوڈیشلی انصاف اس کے لفظ پہلے دہراتا ہوں میں اس نے کہا کیا بات کرتے ہو جوڈیشلی اور انصاف کی یہ توجہ نا یہ اس کے لفظ ہیں نا انصافی اور جوڈیشلی یہ اس کے لفظ ہیں نیٹ کے اندر محفوظ ہیں آپ سن سکتے ہیں میں نے اپنے قانون سنا ہے جس وقت مجھے سنا گیا تھا اس وقت میں کمالیا خطاب پر گیا ہوا تھا بڑے مہینوں کی بعد اس نے کہا نا انصافی اور جوڈیشلی اس وقت تباہ ہو گئی جس وقت رسول کی بیٹی کو دھکے مار کر نکال دیا گیا اور حصہ نہ دیا گیا مجھے کمالیے کے کچھ دوستوں نے یہ کلپ سنایا اس میں نے کہا واہ واہ واہ واہ واہ میں نے کہا یار یہ صدیق اکبر کی کرامت ہے انہوں نے کہا کیسے ہم تو سمجھتے گستاخی ہے میں نے کہا اس کی نیت کے لحاظ سے گستاخی ہے اس کے ارادے کے لحاظ سے گستاخی ہے الفاظ دیکھو تو کرامت ہے کہتے کیا میں نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہے آپ نے توجہ نہیں کیا کہتے کیا کہہ رہی ہے میں نے کہا یہ کہہ رہی ہے نا انصافی اور جوڈیشلی اس وقت تباہ ہو گئی جب بی کو حق نہ دیا گیا خاتون پاک کو حق نہ دیا گیا میں نے کہا یہ کہہ رہی ہے نا انصافی اور الحمدللہ حق ہمارا مذہب یہی ہے کہ جس وقت صدیق اکبر نے سیدہ کو حدیث سنا کر واپس کیا تھا اس وقت نا انصافی کو خاک میں ملا دیا تھا وہ میں نے کہا دیکھو یار یہ اللہ نے اس کمینی اس کمینی کی زبان بھی اس کے اختیار میں نہیں رہنے دی یہ کتی بھوک رہی تھی صدیق کے اکبر کو اللہ نے زبان اختیار میں نہیں رہنے دی اس نے کہا کہو کہو نا انصافی کو یہ نہیں کہنا کہنا تو تھا انصاف اور جوڈیشلی اور کہہ گئی نا انصافی اے مفولا عالم جو تو خود اپنے ساتھ کرتی ہے وہ انصاف ہے پہلے او بے شرم بے حیا لوگ کہاں ہیں شرم نہیں آتی ان کتوں کو وہ جو تیرے ساتھ ہوتا ہے جو تو اپنے ساتھ کرتی ہے جو تیرے ساتھ روزانہ ہوتا ہے یہ انصاف ہے خیر میں وہ زبان استعمال نہیں کرنا چاہتا جو اللہ نے خاص ہمیں دی ہوئی ہے ہاں۔ ہاں۔ خیر میرے بھائیو یہ وہ عورت ہے جس نے جس ملعونہ نے سوئے ہوئے فتنے کو جگایا اب اس کی رد کے اندر جواب کے اندر اس کی بکواس کو لوگوں کے سامنے کھولنے کے لیے جو شخص بول رہا ہے وہ سلا رہا ہے فتنے کو یہ اس نے اٹھایا ہے لہذا یہ ملعونا ہے اور اگر کوئی مومن اگر کوئی مومن اگر کوئی مومن اس کے فتنے کو سلاتا ہے تو وہ اللہ تعالی کی رحمتوں کا حقدار ہے تو ہمارے اس موضوع پر گفتگو کی دو قسطیں ہوں گی پہلی قسط میں مسئلہ عصمت میں مستعمل چند اصطلاحی الفاظ و کلمات کی وضاحت ہوگی ان شاء اللہ عزیز اور عصمت اور حفاظت کے معنی کی تحقیق اور ان کے احکام کی وضاحت ہوگی اور ہماری یہ پہلی قسط مقالے کی صورت میں مرتب ہوئی ہے وہ مقالہ اب ان شاء اللہ جی پڑھ کر سنا دیا جائے گا اور دوسری قسط جو ہے وہ مذہب شیعہ میں معصومیت کی کہانی وہ بھی انشاءاللہ شاء اللہ جی مقالے کی صورت اختیار کر جائے گی اپنا چیز مقالہ شروع کرنے سے پہلے اس کے ماخذ مسادر اور کتابوں کے نام گنواتا ہے جن سے خصوصی طور پر مدد لے کر یہ مقالہ تیار کیا گیا اور وہ کتب میرے پاس سامنے موجود ہیں سب سے پہلے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فقہ اکبر پھر اس کی جملہ شروحات اس کی تمام شروحات اس کے بعد تقویم العدلہ اصول فقہ پر امام ابو زید تبوسی کی اس کے بعد المحرر فی اصول الفقہ امام شمس الما سرخشی اس کے بعد اصول الدین امام ابو السر بزدوی جو امام مشہور بزدوی کے بھائی ہیں ان کی اس کے بعد المسایرہ امام ابن حمام کی اور اس کی دو شروحات المسایرہ المسامرہ کمال ابن ابی شریف کی اور قاسم بن قطلوبغا قطلوبغا رحمہ اللہ کی اس کے بعد اصول الدین امام استاد ابو منصور با بغدادی رضی اللہ تعالیٰ علام تفسیرات احمدیہ التمہید ابو شکور سالمی رضی اللہ تعالی فواتح الرحمود شراکہ اس کے حواشی شروحات جوہرت التوحید اس کے حواشی اور شروحات خصوصاً کتاب التحرف لمذہ التصوف امام کلا بازی کی اور اس کی شرح امام مستملی بخاری رحمہ اللہ شروحات بخاری الصحائف راہیا حکیم سمر کندی کی مرام الکلام ایمان کامل شیخ عبد العزیز پر البحاج بھی الب شرح امام ابن رسول کی المعتقد المنتقد مول نفل رسول بدایونی کی اس پر حاشی المستند المعتمد اعلی حضرت امام بریلوی کا کتاب الرشاد امام الحرمین کی اصول الدین امام جمال الدین غزنوی کی تفسیرات احمدیہ ملا جیون کی تفسیر ساوی حاشیہ سجاعی اور خصوصاً توفت فی بیان عصمت لمبیا شیخ فتح اللہ بنانی کی یہ چند ماخذ کے نام میں نے گنوائے ہیں ناچیز نے اپنے اس مقالے کے اندر ان سے خصوصی مدد لی ہے نام گروا دیے ہیں اگر کوئی حوالہ جات دیکھنا چاہے تو ان سے تلاش کر سکتا ہے سب سے پہلے مقالے کا پہلا عنوان وہ ہے مسئلہ عصمت میں مستعمل چاند اصطلاحی الفاظ و کلمات کی وضاحت کول ناچیز نے مسئلہ عصمت میں استعمال ہونے والے مسئلہ عصمت سے تعلق رکھنے والے جو الفاظ جمع کیے ہیں کل گیارہ ہیں گنا جس کو زم بھی کہتے ہیں عربی میں معاشیت بھی کہتے ہیں اسم بھی کہتے ہیں خوب بھی کہتے ہیں دوسرے نمبر پہ ذلت تیسرے نمبر پہ خطا اور چوتھے نمبر پہ خلاف اولا پانچویں نمبر پہ غفلت چھٹے نمبر پہ نشیان ساتویں نمبر پہ صاحب آٹھویں نمبر پر آبس نویں نمبر پر لاہو عائب دسویں پر مزاح جس کو مذاق کہتے ہیں اور گیارہویں پر مباح ہر ایک کی وضاحت پیش خدمت ہے زمب محست گناہ کفر کس بس میں شامل ہیں یہ چاہے صغیرہ ہو یعنی گناہ چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ اس کی حقیقت پائے جانے کے لیے ممنوع اور محدور شرعی ممنوع شرعی اور محدور شرعی کا قصد اور ارادہ ہونا ضروری ہے اور وہ بھی اس کے ساتھ ایسے امر کے پائے جانے کے بغیر جو اس کو توبہ کے بغیر حقیقتاً عشیان بننے سے پھیر لے جیسے تعویل و اجتہاد حکمت نسیان وغیرہ صاحب و نسیان وغیرہ لہذا گناہ کی حقیقت یہ ہوئی کہ محضور شرعی کا ارتکاب قصد و ارادے کے ساتھ بغیر صارف کے نمبر دو ذلت محضور شرعی کہ اس ارتکاب کو کہتے ہیں جس میں اس معذور کا قصد بحیثیت حضر و منع نہ ہو عام عظیم کے محضور کا قصد بالکل نہ ہو بلکہ مباح کا قصد ہو اور فیول مباح سبب بن جائے کسی معذور شرعی کا جیسے قتل قبطی یا معذور کا قصد ہو لیکن بحیثیت بحیثیت حاضر و منع نہ ہو بلکہ بحیثیت واحد ہو جیسے عقل شجرا از سجدنا سیدنا آدم علیہ السلام نمبر تین خطا محضور شرعی کا ایسا ارتقاب نمبر تین خطا محضور شرعی کا ایسا ارتقاب جو قصد محضور سے بالکل خالی ہو اور ظاہر ہے کہ ذلت کی دو قسموں میں سے پہلی یہی ہے تو خطا ذلت کی قسم بن گئی اور ذلت دو قسم ہو گئی ایک ذلت اور دوسری وہ ذلت جو خطا ہے لہذا ان کے مابین عموم و خصوص عموم و خصوص اطلاقی ہوا فتح عمر لیکن یہ خیال رکھنا چاہیے کہ لغت اور عرف میں اگرچہ خطا کا مفہوم اہم ہے کہ گناہ اور جرم کو بھی شامل ہے مگر یہاں اس کا اصطلاحی معنی بتانا مقصود ہے تمبی کسی صغیرہ ممنوع و محدور شرعی کے ارتقاب بلا قصد ارتقاب بلا قصد مذکور محل وضاحت سابقہ پھر پڑھ دیتا ہوں کسی صغیرہ ممنوع و محضور شرعی کے ارتکاب بلا قصد مذکور مال وضاحت سابقہ کو علماء کلام بعض اوقات ذلت صغیرہ کہہ دیتے ہیں جیسا کہ شارح تعرف امام خواجہ اسماعیل مستملی بخاری رحمہ اللہ نے کہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذلت کا تعلق کسی کبیرہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا اور کوئی ذلت کبیرہ نہیں ہو سکتی کیونکہ جو ذلت سے مقصود ہوتا ہے مثلا تعلیم امت تو وہ صغیرہ کے بلا قصد مذکور بالوضاحت سابقہ کے پائے جانے سے جب حاصل ہو جاتا ہے تو کبیرہ کو قصد مذکور سے خالی کر کے اس کو ذلت بنانا ضرورت سے آگے قدم رکھنا ہے اور یہ اس اصل کے خلاف ہے کہ کلو ما یہ تقدر بھی ضرورہ یہ تقدر و حس بھی ضرور لیکن مخفی نہیں یہ بات صرف اور صرف افعال امبیا علیہم السلام کے ساتھ مخصوص ہے دوسروں میں کفر تک کی ذلت ہو سکتی ہے اور پھر اس کے احکام کتب تو بے فکر و کلام میں مجبور ہیں خطا کی تقسیم دو قسمیں خطا دو قسم اشتہادی غیر اشتہادی پہلی وہ ہے کہ مشتحد نامعلوم حکم شرعی معلوم کرنے کے لیے کوشش کرے تو اس کو خطا لگ جائے لہذا یہ مخصوص ہو گئی مجتہد کے ساتھ اور حکم شرعی کے ساتھ دوسری وہ ہے کہ مجتہد یا غیر مشتحد کسی مباح اور جائز امر کو کرنا چاہے مگر تھوڑی سی غفلت سے یا عدم توجہ اور رحول آنے سے ممنوع و محضور شرعی کا ارتکاب ہو جائے جیسے روزہ کے ساتھ وضو کرتے ہوئے پانی حلق میں اتر جائے اور روزہ بھی یاد ہو خطا کا یہ معنی پہلے سے عام ہے یعنی خطائے غیر اجتہادی خطائے اجتہادی سے اہم ہے فصد پر ان دونوں کے حکم میں یہ فرق ہے کہ اول میں ثواب ہی ثواب ہے اور دنیا اور آخرت میں کوئی مواخذہ نہیں اور ثانی میں ثواب نہیں اور دنیاوی مواخذہ ہے اخروی مواخذہ نہیں اسی لیے ایک حدیث میں آیا اجتحد الحاکم فاصاب آخر ہی اور دوسری میں آیا روفان امت ہی چوتھا لفظ خلاف اولا خلاف افضل جو کام شریعت میں نسبتاً زیادہ ثواب رکھتا ہے اس کی بجائے کم ثواب والے کا ارتکاب کرنا اس پر عمل کرنا یہ خلاف اولا ہوتا ہے جیسے اذن متخلفین قبل از اذن الہی خاص آنے کے یعنی یعنی آف اللہ عن کا لمازن طلب پانچواں نمبر غفلت ہے غفلت کی کیا تعریف ہے مانا ہے امر شرعی مطلوب شرعی کا خیال دل سے ہٹ جانا اور اس سے بے خبری اور رحول ہو جانا اس کا مقابل یعنی غفلت کا ذکر بزم ہے ذکر نہیں ذکر ذکر کا تعلق زبان کے ساتھ ہوتا ہے اور ذکر کا تعلق دل کے ساتھ جس کا معنی یاد ہے نمبر چھ نسیان نسیان کس کو کہتے ہیں بھول جس قوت حافظہ ذہن سے کسی بات کا اس طرح اڑ جانا کہ اس کو دوبارہ ذہن میں حاضر کرنے کے لیے اس کے سبب کا دوبارہ کسب کرنا ضروری ہو یا یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ امر شرعی کا ذہن سے یا قوت حافظہ سے نکل جانا اس طرح تاخر نمبر سات صاحب صاحب کیا چیز ہے غفلت یا قلت تعمل یا عدم توجہ سے مطلوب شرعی کو ترک کرنا یہ سارا آٹھواں آبس ہے دینی یا دنیاوی فائدے کے بغیر دینی اور دنیاوی دینی اور دنیاوی دونوں کے فائدے کے بغیر کوئی کام کرنا یہ عادت ہے جیسے کپڑے کے ساتھ کھیلتے رہنا یہ حرام کام ہے نو لاہو لائب دل لگی دل بہلانے خیال بدلنے کے لیے کسی ایسے دنیاوی کام میں مشغول ہونا جس کا دنیاوی فائدہ تو ہو لیکن اخروی فائدہ نہ ہو یہ لحب العب ہے مزاح کس کو کہتے ہیں مذاق خود کو یا دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرنا یا کوئی بات کہنا مزاح یعنی مذاق حق بھی ہوتی ہے اور باطل بھی ہوتی ہے اگر اس میں سچ اور صحیح کہا جائے تو وہ حق ہے اگر جھوٹ بولا جائے تو بات نہیں گیارہواں نمبر مباح جس کام کا کرنا اور نہ کرنا شرحان مطلوب نہ ہو اس کو مباح کہتے ہیں یہ گیارہ الفاظ کی وضاحت ہو چکی اب اس کے بعد عصمت اور حفاظت کی تحقیق معنی عصمت میں کلام متکلمین بظاہر مختلف اور منتشر ہے لیکن بعد دقت تعمل اور توجیحات کے دو معنی سامنے آتے ہیں ایک عام ہے اور دوسرا خص ہے عام یہ ہے مکلف میں گناہ یا خلاف مقام و شان کام کرنے کا ارادہ ہی پیدا نہ کرنا عام عظیم کہ ایسا فی جمیع الاوقات ہو یا فی بعض الاوقات شریعت میں ایسا ہونا واجب ہو یا جائز ہو اور ایسا نہ ہونا محال ہو یا ممکن یہ عصمت بالمعن العام ہے کیوں کہ حفاظت کو بھی شامل ہے غیر امبیا کے لیے جب استعمال ہو تو یہی معنی مراد ہوتا ہے اس کا لازمی نتیجہ ہے اس شخص سے گناہ کا صادر نہ ہونا اور اس شخص کا گناہ سے پاک ہونا تمام اوقات میں یا اکثر اوقات میں دوسرا معنی یہ ہے بندے کے اندر گناہ یا خلاف مقام کا ارادہ پیدا نہ کرنا یا کہیں ایسے ارادے سے بندے کو پاک رکھنا کہ اس سے گناہ یا خلاف مقام بنسبت مقام غیر معصوم کے کام کا صادر ہونا اس سے شرحن محال اور اس کا ایسے ارادے سے پاک رہنا شرحن واجب ہو یعنی شرح خبر دے کہ اس سے ایسا ہونا کسی وقت میں نہیں ہو سکتا اور ناقابل انفقاق ہے یہ عصمت بالمان الخص ہے کیونکہ حفاظت کو شامل نہیں کیونکہ اگرچہ دائمی پاکی غیر معصوم میں ہو سکتی ہے لیکن واجب نہیں ہوتی بلکہ جائز ہوتی ہے یعنی شرح نے یہ کہیں نہیں کہا ہوتا کہ ایسے لوگوں سے جو محفوظ ہیں کسی قسم کا گناہ یا خلاف مقام بنسبت شخص غیر معصوم کے مقام کے صادر ہونا ہمیشہ کے لیے ناممکن محال ہے اور اس کا ہمیشہ پاک رہنا ضروری اور واجب ہے یا یوں کہیں کہ شرح نے کہیں یہ خبر نہیں دی ہوتی کہ یہ شخص ہمیشہ گناہوں ہوں یا خلاف مقام سے ہمیشہ پاک رہے گا کیونکہ صادق مصدوق کی خبر کے سراپا صدق اور مطابق للواقع ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ اس سے افعال کبھی صادر نہ ہوں ورنہ کذب لازم آئے گا جو محال ہے خیال رہے ہماری عصمت اور حفاظت کی اس تقریر سے ان دونوں کے درمیان فرق بھی معلوم ہو گیا ہوگا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عصمت میں پاک ہونا شران واجب ہے اور ناپاک ہونا شران محال ہے جبکہ حفاظت میں شرعن اول ذکر جائز اور مؤخر ذکر ممکن ہے یعنی شرعی ممکن اور ظاہر ہے کہ شرعی جائز اور ممکن کا وقوع بھی جائز ہوتا ہے کیونکہ اس کے وقوع سے کوئی شرح میں خرابی اور محال لازم نہیں آتا یہ ایک فرق ہے اور ایک دوسرا فرق بھی ہے اور وہ بیتوار موصوف کیا ہے کہ عصمت انبیاء ملائکہ اور امت مجموعی کے ساتھ خاص ہے جبکہ حفاظت اہل بیت صحابہ اکرام اور اولیاء کرام کی صفت ہے یہ جاننے کے بعد خبردار رہنا چاہیے کہ چمن زمان کے نام کے مفتی نے ڈاکٹر اشرف کو لکھے ہوئے خط میں ان دونوں کے ان دونوں کے درمیان یعنی عصمت اور حفاظت کے درمیان جو فرق کا دعویٰ کیا ہے کہ عصمت میں ارادہ گناہ ہوتا ہے لیکن اللہ تعالی کی طرف سے گناہ پیدا نہیں کیا جاتا جبکہ حفاظت میں ارادہ گناہ ہوتا ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے گناہ کو پیدا کرنا بھی پایا جا سکتا ہے وہ وہ سراسر باطل اور انبیاء علیہ السلام کی توہین کو مستلزم ہے کیوں کہ ارادہ گناہ خود ایک گنا ہے لیکن بات نہیں اس کے بعد ظہور گناہ کا مرحلہ ہے اور وہ ایک الگ چیز ہے یہی وجہ ہے کہ اگر ارادہ گناہ کے بعد کسی معنی کی وجہ سے گناہ صادر نہیں ہوتا تو ارادے کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے جیسا کہ علماء کی تصریحات موجود ہیں عصمت اور حفاظت کے معنی کی تحقیق ہو چکی اب متعلقات عصمت اور حفاظت بیان ہوتے ہیں مساجرہ مسامرہ کی اس بارے میں ایک کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ امور متعلقہ بام علیہ السلام تین قسم ہیں ان کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے متعلق امر یا نہ ہو نمبر دو امور بلاغیہ یعنی وہ امور جن کو انہوں نے لوگوں تک دینی حیثیت سے پہنچانا ہوتا ہے مختصر یہ کہ امور دینیا نمبر تین ان دو قسموں کے علاوہ باقی امور یعنی یا تو ان کی ذات سے متعلق ہوں مگر ان کے لیے امر اور نہج نہ ہو اور یا دوسروں سے متعلق ہوں ان سے متعلق ہی نہ ہوں جیسے لوگوں کے محض دنیاوی امور جن کے متعلق وارد ہوا عالم امور دنیا کم اور یہ فرما کر عالمیت نہیں بلکہ محض تفویض اور برات کو ظاہر فرمایا گیا ہے جیسا کہ شیخ محقق علیہ رامہ وغیرہ نے تصریح فرمائی ہے لیکن خیال رہے کہ یہی تین امور غیر انبیاء یعنی اہل بیت صحابہ کرام اور اولیاء اعظام کے لیے بھی پائے جاتے ہیں مذکورہ اصطلاحی الفاظ کے احکامات بنسبت معصومین اور محفوظین کے اب وہ جو گیارہ لفظ جن کی وضاحت ہوئی ان کے احکام بیان ہوتے ہیں علیہ السلام کے متعلق کس کو استعمال کرنا جائز ہے کس کو نہیں ہے سب سے پہلے گنا سغیرہ ہو یا کبیرہ کا حکم گنا صغیرہ کبیرہ کا حکم یہ ہے کہ ان سے عصمت کا تعلق انبیاء علیہ مسلاط و تسلیم کے امور ذاتیہ کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اپنے امور ذاتیہ میں گناہ صغیرہ کبیرہ سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں قبل ظہور نبوت بھی اور بعد ظہور نبوت بھی ذلت کا حکم نبراس میں ہے کہ مشائق سمرقند افعال انبیاء علیہ السلام کے لیے ذلت کا لفظ استعمال نہیں کرتے لینظم مگر جمہور آئی فقہا اور محدثین اور متقلمین اور صوفیاء انبیاء علیہ السلام کے امور ذاتیہ کے لیے لفظ ذلت کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے ان سے واقع ہونے کو بھی ثابت کرتے ہیں اور یہی ہمارا مذہب ہے خطا اجتہادی کا حکم خطا اجتہادی اس کا تعلق انبیاء کے امور ذاتیہ اور امور بلاغیہ کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اختلافی مسئلہ ہے یہ جو حضرات کہتے ہیں علیہ السلام اجتہاد نہیں کرتے اور ہمیشہ واحد کی اتباع کرتے ہیں ان کے نزدیک تو عصمت و عدم عصمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یعنی خطا سے اور جو امبیا علیہ السلام کے اشتہاد کرنے کے قائل ہیں اور یہی جمہور اور اکثر آئی میں کو کہا محدثین متقلین صوفیہ علیہ کا اشتہادی کا حکم اس کا تعلق انبیاء کے امور ذاتیہ اور امور بلاغیہ کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اختلافی مسئلہ ہے جو کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام اشتہاد نہیں کرتے اور ہمیشہ واج کی اتباع کرتے ہیں ان کے نزدیک تو عصمت اور عدم عصمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا یعنی خطا کے متعلق اور جو انبیاء علیہ السلام کے اجتہاد کرنے کے قائل ہیں اور یہی جمہور اور اکثر اما فقام اور تصیر متقلمین اور صوفیہ علیہ ہیں اور ان کا یہ پسندیدہ مذہب ہے ان حضرات میں سے اکثر تو خطائے اجتہادی سے معصوم جانتے ہیں امبیا علیہ السلام کو لیکن بعض خطائے اجتہادی جائز سمجھتے ہیں یعنی امبیا علیہ السلام کے لیے لیکن استمرار جائز نہیں سمجھتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہو جانا ضروری ہے مولانا فضل الرسول بدایونی المعتقد المنتقد میں اور ان سے پہلے بیشتر اماموں نے اس قول کو بعید اور محجور قرار دیا ہے اور ہمارے نزدیک یہی اصحا ہے لیکن خیال رہے قائلین پر فتوی بے ادبی یا گستاخی بھی نہیں لگایا گیا خطاع غیر اجتہادی کا حکم سوائے شر رماعے کلیلہ کے سب آرے سنت اس کے وقوع کے قائل ہیں کیونکہ ذلت کی قسم ہے جس کا حکم گزر چکا ہے اب ذلت اور خطا اپنی دو قسموں کے ساتھ یعنی اشتہادی اور غیر اشتہادی ان دونوں چیزوں کی علیہ السلام کی طرف نسبت اور ان کے لیے ان دونوں لفظوں کا استعمال انبیاء علیہ السلام کے لیے اس کے حوالہ جات پیش کیے جاتے ہیں اور حوالے چاند پیش کیے جا سکتے ہیں اگر کتب خانے سے اس مسئلے کے لیے تمام کتابیں پیش کی جائیں تو میرے خیال میں گاڑی بھر جائے گی سب سے پہلے ذلت اور خطا کی نسبت انبیاء علیہ السلاط و تسلیم کی طرف کرنے والے حضرات میں سے جن کو یہاں پیش کرنا مقصود ہے وہ سیدنا امام الما امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اور میرے خیال میں ان کے حوالے کے بعد کسی کے حوالے کی ضرورت حاجت نہیں رہتی کیوں کہ سب کے امام ہیں یعنی یعنی محدثین کے بھی امام ہیں فقہا کے بھی امام ہیں صوفیاء کے بھی امام ہیں متکلمین کے بھی امام ہیں خصوصاً حنفیوں کے جب امام ہوئے تو حنفی کا آپ کی بات کے آگے سر اٹھانا چھ عدالت دارت شرح فقہ اکبر میں نہیں پیش کر رہا فقہ اکبر پیش کر رہا خود امام اعظم ابو حنیف رضی اللہ تعالیٰ اپنی کتاب ہے متن جو ہے اس کا مجموعہ الرسائل العشرہ یہ کندھار سے چھپا ہوا نسخہ ہے تیرہ سو تریسٹھ ہجری میں تیرہ سو تریسٹھ ہجری میں کندھار میں چھپا تھا کبھی یہ وہ نسخہ ہے یہ فقہ اکبر ہے فقہ اب ست نہیں امام صاحب کی یہ دو کتابیں ایک صحیح صنعت کے ساتھ آپ کی طرف منسوب ہے دوسری جو ہے وہ ضعیف صنعت کے ساتھ فقہ ابسط جو ہے اس کی صنعت ضعیف ہے اس کے اندر ابو ابو مطیع بلخی ہیں وہ ضعیف ہیں تو میں نے فقہ اکبر کا حوالہ دینا ہے جس پر شرح ہے ملا علی قاری کی اور دوسرے حضرات کی اس فقہ اکبر میں یہ صاف الفاظ آپ سن سکتے ہیں و قد کانت من ہم ہاں اس سے پیچھے پڑھتا ہوں ولمبیا ولحم السلات وسلام الحم عن انغیر ولقبائر ولقفر انبیاء علیہ مسلاط و تسلیم سب کے سب چھوٹے بڑے گناہوں اور کفر سے پاک ہیں وقت کا نتم ہم ضلع تم و خطایا لیکن ان سے ان سے یقیناً کچھ ذلتیں ہوئی لفزشیں ہوئی جن کی وضاحت ذلت کی کر چکا ہوں وہ خطایا اور کچھ خطائیں ہوئیں جن کی خطا کی وضاحت دو اصطلاحی وہ پہلے کر چکا ہوں بتا چکا ہوں ان ذلات اور خطایا نبیوں سے ہوئے ہیں ذلات اور خطایا نبیوں سے یقیناً ہوئے ہیں نبیوں سے یہ جس جن لفظوں پہ میں زور دے رہا ہوں ان کو ذہن میں رکھنا ہے یہ فقہ اکبر جو ہے امام اعظم کی اس کی جتنی شروحات ہیں سب اس پر متفق ہیں آپ کے مقلدین سب اس پر متفق ہیں کسی نے اس کا رد کرنے کی کوشش نہیں کی اس کے بعد انہی کی فقہ کے نام ور محققین فقہا میں سے امام ابو زید دبوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا اصول و شاشی وغیرہ سب میں سب میں ذکر آتا ہے اصول فقہ کتاب میں خصوصاً فقہ کتاب میں آتا ہے ان کی کتاب تقویم العدلہ اصول فقہ میں ان کی وفات شریف ہے چار سو تیس ہجری میں آپ فرماتے ہیں افعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن قصد على اقسام باتن واجبت و مستحبت و مباح و نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کام جو آپ نے قصب ارادے کے ساتھ کیے فرمائے وہ چار قسم ہیں کچھ واجب ہیں کچھ مستحب ہیں کچھ مباح ہیں کچھ ذلت ہیں وہی لگزش جو خطا کے ساتھ استعمال ہوتی ہے نمبر دو حوالہ نمبر تین امام شمس الما سرخسی جن کی فقہ کی مشہور کتاب ہے مبسوط سرخسی جو انہوں نے کنویں کی قید میں بیٹھ کر کنارے پہ بیٹھے ہوئے اپنے تلامزہ کو املا کروائی تھی ان کی مشہور اصول فقہ کی کتاب المحرر فی اصول فقر اس کے اندر وہی امام تبوسی کی ملتی جلتی عبارت یہ چار سو پچاس ہجری کے وفات یافتہ ہیں وہ چار سو تیس کے تھے ایک ہی زمانہ ہے باب الکلام فی افعال نبی علیہ السلام حضور کے کاموں کے متعلق اعلم بان افعاله التي تکون عن قصد و اربعه اقسام مباح و مستحب و واجب و فرض و حنا نعن خامصن و حضور کے جو کام بالارادہ اور بالقصد آپ نے فرمائے وہ چار قسم ہے مباح مستحب واجب اور فرض اور ایک پانچویں قسم ہے جس کا نام ذلت ہے بلاکن ہو غیر داخل فی حاد الباب پھر آگے ذلت کی وضاحت کی اس کا معنی بیان کیا اور معصیت کے ساتھ اس کا فرق ظاہر کیا ان کے بعد اصول الدین امام ابو یوسرف بزدوی کی یہ بزدوی جو ہے پزدوی ہے یہ دو بھائی ہوئے ہیں ابو الحسر بزدوی اور ابو الجسر بزدوی ابو الحسر ان کو اس وجہ سے کہتے ہیں بہت مشکل کلام لکھتے تھے کم ہی لوگوں کو سمجھ آتا تھا تو مشکل والے بن گئے ابو الحسر ان کی کتاب مشہور اصول فقہ میں اصول بزدوی ہے جس پر کشف الاسرار امام عبد العزیز بخاری کی شرح دوسرے ابو الجسر بزدوی ہیں یہ کلام آسان لکھتے تھے تو ابو الجسر بن گئے ابو الجسر بزدوی کے اصول الدین محمد بزدوی کے یہ میرے ہاتھ میں قاہرہ مصر کے چھپے ہوئے اس کے اندر آپ فرماتے ہیں مسئلہ نمبر ترپن عقیدہ بیان کرتے ہوئے اہل سنت و جماعت کا اہل سنت وال جماعت ان نلمبیا و روسلا معصومون من القبائر من الذنوب و فغیر القصد اما الزلات صلا و فغیر و معصومین انہا وح ما یا من الذنوب عنهم انحم خاتانہ اور خاتان اور نشان خطا بھی منسوب ہو گئی ذلت بھی منسوب ہو گئی نشان بھی منسوب ہو گیا اور فرمایا پیچھے کیا ہے اہل قال اہل سنت وال جماعت اہل سنت وال جماعت یہ فرماتے ہیں تو ظاہر بات ہے اہل سنت وال جماعت جب جمہور ایمہ کرام اس دور کے یہ کہہ رہے ہیں جن کے اندر یہ خود شامل ہیں تو امام اعظم کے حوالے کے بعد اور ان دو حوالوں کے بعد یہ ایک ایسا عجیب عظیم حوالہ ہے کہ اس کو رد کرنے کی سوچنے والا اس کو لالے پڑ جائیں گے ان کے بعد تفسیرات احمدیہ ملا جیون نور الانوار والے درسی کتاب ہے تفصیلات الحمدیہ مکتبہ حقانیہ محلہ جنگی پشاور پرانا کندھاری چھاپا اس کے سفر نمبر سات سو اکیس پہ لکھا ہے وکان ہاضا ذلتم وکان ہاضا ذلتم من ہو صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ کی بابت لکھا ہے کہ آپ علیہ السلّہ السلام سے یہ ذلت تھی پھر کتاب الرشاد امام امام الحرمین جوینی امام غزالی کے استاد پھر التمہید ابو شکور سالمی رحمہ اللہ کی جو غوث پا جو داتا علی حجویری کے زمانے کے ہیں اس میں صاف لکھا ہے وزلت من الانبیاء جائزت جائز عامت انڈ مت اکثر فقہا کے نزدیک انبیاء سے غلط جائز ہے صحیح ہے شرعن ممنوع نہیں ہے اصول الدین امام ابو منصور بغدادی استاد ابو منصور بغدادی جن کی الفرق بین الفرق بھی ہے اور یہ بھی ہے عقیدے کے اندر بے مثال ہیں مسئلہ عصمت انبیاء میں فرماتے ہیں اجما اصحابنا یہ اصول الدین کتاب ہے دین کے اصول بیان ہو رہے ہیں اجما اصحابنا ہمارے آل سنت و جماعت سب نے اتفاق کیا اعلیٰ وجوب کون لمبے آئے معصومین بعد النبوت عن ذنوب کل سب گناہوں سے وہ پاک ہیں ظہور نبوت کے بعد وَأَمَّا السَّحَبُ وَالْخَطَوُ فَلَيْسَا مِنَ الظُّنُوبِ ساغا علیہم رہا صاحب اور خطا تو یہ کیونکہ گناہوں سے نہیں ہوتے اس وجہ سے ساغا علیہم یہ انبیاء علیہ السلام سے ہونا جائز ہے یہ لفظ ہیں محمد صاحب انبیاء امبیال السلام کی طرف اصول الدین اس کے بعد تمام اولیاء زمانہ جتنے اولیاء صوفیاء گزرے داتاری ہجویری سمیت غوث پاک میرا سمیت سب سب کے نزدیک تصوف کی اور عقیدے کی معتبر ترین کتاب اس کا نام ہے شرح التعرف لمذہب التصوف یہ شرح میں نے دکھائی فارسی کے اندر اس کا متن عربی میں ہے وہ یہ ہے التعرف عربی میں یہ التعرف لمد اب عرب یہ کس صدی کے تھے تین سو اسی کے غوث پاک سے بھی پہلے ہیں داتا سے بھی پہلے ہیں سب سے پہلے ہیں چوتھی صدی کے امام امام محمد بن صحاق کل آبادی رحمہ اللہ یہ امام جو ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا جامعہ بنایا تھا یہ بیک وقت صوفی بھی بہت اعلی درجے کے تھے محدث بھی اعلیٰ درجے کے تھے فقیر بھی اعلیٰ درجے کے تھے سب صفات ان میں رکھی گے اللہ اسما اور رجال کے امام ہیں اسما اور رجال کے فن میں حکم لگاتے ہیں جرابی فلانا ایسا ہے یہ ایسا ہے یا ایسا ہے یہ ایسا حدیث نقل کرتے ہیں تو امام بخاری کی طرح کہتے ہیں اخبارہ فلاں حدثنا فلاں حدثنا فلاں حدثنا فلاں اسی وجہ سے مسند بھی ہیں مانی اخبار اور احادیث ان کی کتاب ہے ہمارے پاس غرے کے اتنا بڑا امام تعارف کے اندر وہ لکھ رہے ہیں اور شرح تعارف کے اندر امام مستملی بخاری یہ کلو من اسبتا ضال خطایا یہ تعارف کی عبارت اور ابھی وکل من اسبت فین جہلوحا سغائر مکرون اب ذلت اور خطا جو حضرات امبیا علیہ السلام کی ثابت کرتے ہیں ہمارے اولیاء کرام فقہ اسلام وہ ان کو سغیر مقرون بھی توبہ وغیرہ بناتے ہیں یہ عبارت ان کی ہے اس کو اس, اس کو ہندوستان عرب اجم کے سب نے پڑھا پڑھ رہے ہیں کسی نے اعتراض نہیں کیا اس پہ شرح لکھنے والے امام مستملی بخاری رحمہ اللہ انہوں نے پھر اس پر جو رنگ چڑھایا وہ بھی ایک بے مثال رنگ ہے ناچیز کے نزدیک عقیدے کے بیان میں اور تصوف کے بیان میں تعارف اور شرح تعارف کے ساتھ کی کتاب نہیں ہے آخر میں حضرت امام اہل سنت اور مولانا فضل رسول بداجنی رحمہ اللہ وعن استدامت صاحب والغفلت توفیقن غفلت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اور الحمدللہ میں نے اپنے مقالے میں جتنی اس کی وضاحت کی ہے وہ کہیں نہیں پاؤ گے اس کو فضل رسول بدایونی قاضی سے نقل فرما کر یعنی قاضی عیاض مالکی سے نقل فرما کر وہ بھی برقرار رکھ رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت بھی اتفاق کر رہے ہیں وعن استدامت صاحب اور غفلت صاحب اور غفلت علیہ السلام پر دائمی نہیں ہوتی یعنی کبھی کبھی ہوتی ہے اور پھر آگے وسط مرارل غلط بن قاضی کا کی اس کی شروع ان کی شروع شفا کی شروحات اب وہ بھی داخل ہو گئے شامل ہو گئے انہوں نے بھی فرمایا اس کہ عمر شریعہ کے بیان میں غلطی اور انسان دائمی نہیں ہوتی اس کا مطلب استمرار نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے اگر آتی ہے تو تمبی ہو جاتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے علامہ احمد ساوی مالکی رحمہ اللہ تفسیر ساوی مشہور ہے جلالین پر آخر میں اس کا حوالہ پیش کرتا ہوں یہ لکھا ہوا ہے ان کو ان نظال کا ظاہر فی ہوا لہدم اسمت مطلب حکم فی آدم مسئلہ ہے وہ شروع شروع میں نا وید خلا الملائے کا دل آدم اس کے تحت ہو قرآن فرماتا ہے شیطان نے ان کو پھسلا دیا ازلہ ازلہ ذلت قرآن فرما رہا ہے وہ پھسل گئے اور پھسلانے والا شیطان تھا اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اماں ہوا تو غیر معصوم تھی ان سے تو ایسا ہو سکتا ہے لیکن حضرت آدم علیہ السلام تو معصوم ہے ان سے کیسے ہوا آپ فرماتے ہیں اجیب بین اجتہاد فاخفا انہوں نے اجتہاد کیا اور خطا کی خطا کی کس نے باب آدم علیہ السلام نے باب جس پر میں زور دوں اس کو محفوظ رکھنا ہے کیونکہ اس کا فائدہ آگے نکلے گا فسم اللہ خطا ہوں اللہ تعالی نے ان کی اجتہادی خطا کا نام معاشیت رکھ دیا اور یہ میں مقالے میں لکھ چکا ہوں کہ جو خطا ہوتی ہے امبے عالم اسلام سے یا ذلت ہوتی ہے وہ گناہ نہیں ہوتا حقیقت میں محض صورت میں گناہ نظر آتا ہے بظاہر گناہ معاشیت نظر آتی ہے اسیان نظر آتا ہے حقیقت میں نہیں ہوتا اسی وجہ سے علماء نے لکھا المحرر میں شمس العمہ سرخسی نے لکھا کہ اس کو وہ ذلت ہے ان کی وہ خطا ہے ذلت ہے جو بغیر قصد کے ہوتی ہے یا قصد فیل کا ہوتا ہے اسیان کا نہیں ہوتا تو فرمایا اس کو اگر معصیت کہا گیا ہے تو مجازن کہا جاتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں تصویر بنی ہوتی ہے انسان کی اس کو انسان کہنا اگرچہ کسی معنی میں درست ہو سکتا ہے لیکن حقیقت نہیں صورت انسان کو انسان کہنا مجاز تو ہو سکتا ہے حقیقت نہیں ہو سکتی جس طرح کے تصویر انسان کو انسان مجازن کہا جا سکتا ہے حقیقت نہیں کہا جا سکتا اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی جو ذلت اور خطا ہوتی ہے اس کو اگر معصیت کہا جا کہا گیا تو وہ مجازن کہا گیا ہے حقیقت نہیں کہا گیا اسی سے سمجھ آ گیا اللہ نے جو فرمایا فاشا آدم و رب آسا آسا معصیت کی نافرمانی کی یہ مجازن کہا جا رہا ہے حقیقت نہیں کہا جا رہا کیوں حقیقتاً وہ اجتہادی خطا ہے وہ ذلت ہے یہ علامہ صاحب لکھ رہے ہیں اور سب پہلے بھی دوسرے علماء کے حوالے سے بھی فلم صغیرہ ولا کبیرہ تو ان سے نہ صغیرہ گنا ہوا ہے نہ کبیرہ گنا ہوا ہے ہے جی نہ صغیرہ نہ کبیرہ ذلت ہے اور خطا ہے معلوم ہوا ذلت اور خطا نہ صغیرہ ہوتا ہے نہ کبیرہ ہوتا ہے اگر اگر اس کو معصیت یا صغیرہ کہا گیا ہے کہیں تو سمجھو وہ سورت میں کہا گیا سورت کی وجہ سے مجازن کہا گیا حقیقت نہیں کہا گیا جی، اللہ اکبر سنو آگے مال کی رحم اللہ کمال کرتی باب حسنات من باب حسنات البرار سیاد المقربین فلم یہ تحمد المخالفت فرمایا ایک ہوتے ہیں ایک ایک ہوتے ہیں مقرب جو بارگاہ کے مقرب ہوتے ہیں نا ان سے ان سے بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ نیکوں سے ہوں جو مقرب نہیں تو وہ ان کی نیکی شمار ہوں لیکن ان کے لیے بدی شمار ہوں کیوں کہ یہ قریب بیٹھے ہیں واقعی اس کی مثال یوں سمجھو کہ اس وقت میرا کوئی طالب علم میرا کوئی شاگرد کمرے سے باہر ہے اس کی حرکتیں اور ہوں گی پتہ نہیں کیا کر رہا ہوگا اور میں اس پر ناراض نہیں ہوں گا اگرچہ مجھے علم بھی ہو اور سامنے بیٹھا ہوا سانس بھی اونچی لے گا تو بے ادب شمار ہو سکتا ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہے سمجھو وہ ابرار میں سے ہے اور جو سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ سمجھو مقربین میں سے ہے فرماتے ہیں سنو ومن سب بے معلب ابھی صغیرت فقط کفر فرمایا جو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف جان بوجھ کر گناہ کرنے اور نافرمانی کرنے کی نسبت کر دے کبیرہ صغیرہ گناہ کی حقیقت سمجھ کر تو وہ کافر ہو جائے گا کما ان اگلی بات بھی سنو کما ان من نفا اسمل کا کفر نسل آیا جس طرح کے جو لفظ عصیان اور معصیت قرآن میں آیا فاسا آدم اس معصیت لفظوں کی بھی نسبت لفظوں کی بھی نسبت یہ لفظ بولنا بھی جائز نہ سمجھے جس طرح یہ کافر ہے اسی طرح وہ بھی کافر ہے کیوں کہ جب آ گیا قرآن میں فاسا آدم تو یہ کہتا ہے کہ میں نہیں کہتا یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں اس کا مطلب تو صاف نکلا جو قرآن کو غلط کہہ رہا ہے تو نہ اس طرح خبیص بننا چاہیے نہ اس طرح تقوی کا حیضہ ہونا چاہیے انسان کو اعتدال پہ رہنا چاہیے اب سمجھ آ گئی علامہ صابر رحمہ اللہ کہ اس آخری حوالے کے بعد میرے خیال میں جو حیا والے لوگ ہیں ان کے لیے اتنا کافی ہے اور پھر حیاؤں کے لیے بازار بھر دو کتابوں کے آخر میں جو کتاب ہے جس نے اس پر خوب کلام کیا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ اور اس کا میں حوالہ اس وجہ سے پیش کرنے سے گریز کر رہا تھا کہ ڈاکٹر اشرف نے اس کا حوالہ پیش کر دیا ہے لیکن میں اپنے الفاظ میں جو وضاحتیں وہ چھوڑ گیا ہے اور اس کے خواب خیال میں بھی نہیں ہوں گی وہ میں کرنا چاہوں وہ وضاحتیں پیش کرنے کے لیے میں ضرور اس کتاب کو کھول کر اس سے بھی حوالہ آپ کو سناتا ہوں اس کے اندر ان لوگوں کا بھی جواب ہو جائے گا جو ابھی ابھی میں سن رہا تھا خانے وال کے علاقے کے کوئی انڈیا کے بریلی شریف کے ادھر ادھر کے کم علم لوگ کہتے ہیں کہیں خطا کا لفظ بی بی پاک کی طرف منسوب نہیں آیا کہیں خطا کا لفظ نسبت نہیں کہیں خطا کا پتہ نہیں یہ کہاں پڑے ہوئے ہیں اصل بات یہ ہے آج کل کے علماء جو ہیں نا وہ رہ گئے ہیں ٹی وی اور اخبار کا مطالعہ کرنے والے کتابوں کا مطالعہ کرنے والے چال بسے اس وجہ سے ایسی باتیں ٹی وی اور اخبار کے مطالعے سے نہیں ملتی ادھر سے تو بی بی کنجری ملتی ہے ان کی کتاب پڑھنے میں آتی ہے تو حضرت انہیں کو پڑھتے رہتے ہیں ہاں جی ورنہ اور عجیب بات یہ ہے کہ ڈاکٹر شب یہ حوالہ پیش کر چکا ہے تو حق بنتا ہے کہ کم از کم دیکھ تو لیتے وہ بیان جو کر رہا ہے جب بیان کر رہا ہے تو سننے کے بعد بھی پھر یہ کہنا کہ حوالہ یہ نسبت کہیں نہیں پائی گئی یہ کتنی بڑی ہر درمی ہے کیا کہیں گے ہر درمی کہیں گے یہاں پر جو وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ الرحمود علامہ بحر العلوم لکھنوی رحمہ اللہ کی جو مسلم و ثبوت کی شرح ہے اس اس کے کے مسئلہ مسئلہ لا یعنی آک دو واحد یعنی مسئلہ اجماع اکیلے اہل بیت سے منعقد نہیں ہوتا اللہ اکبر و کبیر علامہ بحر العلم لکھنوی رحمہ اللہ مسلم ثبوت کی لا ينعقد بأهل البيت وحدهم کے تحت لکھتے ہیں فعلم ان العصمت قد تطلق على الاجتناب عن الكبائر والاخلاق الباطلة الضميمة ولا شك في عصمتهم بهذا المعنى ولا يرتاب فيها الا سفيه خالع ربقة الإسلام عن عنقه وقد تطلق على اجتناب الصغائر مع ذلك الاجتناب ونرجو أن يكونوا معصومين بهذه العصمة وأيضا قد تطلق على عدم صدور الذنب لا عمدا ولا سهوا ولا خطأ ومع ذلك عدم الوقوع في خطأ اجتهادي في حكم شرعي وهذا هو محل الخلاف بيننا وبينهم علامہ بارلو پھر انہی سے ملا بخب ملتانی ہاشیہ نبراس میں بغیر نسبت کے ابہام کے ساتھ نقل فرما رہے ہیں کہ عصمت جو ہے اس کے تین معنی تین استعمال ہیں تین استعمال اجتناب عن القبائر اور اخلاق باطلا زمیمہ سے فرماتے ہیں کوئی شک نہیں اہل بیت کرام اس معنی میں معصوم ہے فرمایا اس کے اندر شک وہی کرے گا جو اسلام کی ڈور اپنی گردن سے نکال دیتا ہے دوسرا قبائر کے اجتناب کے ساتھ ساتھ اخلاق زمیمہ کے اجتناب کے ساتھ ساتھ سغائر سے بھی اجتناب کرے فرمایا ہم امید رکھتے ہیں اہل بیت اس معنی بھی معصوم ہیں یہاں پر میں وضاحت یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہاں پر جو عصمت کا معنی بول رہے ہیں عصمت کا لفظ بول رہے ہیں یہ عصمت بالمعنی العام ہے جس طرح کہ میں مقالے میں لکھ چکا ہوں اور آپ کو ابھی سنا چکا ہوں کہ عصمت بالمان العام غیر انبیاء کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے ورنہ اہل سنت و جماعت کا یہ مذہب ہے کہ عصمت بالمان الخص جس کا مطلب ہوتا ہے گنا کا ناممکن اور محال ہونا ایسا پاک ہونا کہ ان سے گناہ محال ہو یہ صرف انبیاء ملکہ اور امت میں رحت المت کے لیے خاص ہے اور علامہ بہار الملک سے ایسا ممکن نہیں کہ وہ تمام اہل سنت و جماعت کے عقیدوں کو چھوڑ کر اور ایک نئی راہ اختیار کریں جو رفظ میں جا پڑے یہ ممکن نہیں علماء تصریح کر چکے ہیں اس مت معنی میں دوسروں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے بولو لوگوں مانا ہے اس کا معنی حفاظت ہے یعنی عصمت حفاظت کے معنی میں انہوں نے لیا ہے یہاں پر ہاں ایک اور مانا ہے عصمت کا فرمایا آخر میں وہ اختلافی ہے پھر اس کو بیان کرتے ہیں اب اصل عبارت کی طرف آتے ہیں توجہ وائن دلل اسما بحاد الوجہ مختصر بلمبیا فيما يخبرون بالوحي وما يستقرون عليه وأهل البيت كسار المجتهدين يجوز عليهم الخطأ في اجتهادهم وهم يصيبون ويخطئون فرمایا اجتهادی خطا کیا اجتہادی خطا سے بھی معصوم ہونا یہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے اہل بیت کرام باقی مجتہدین کی طرح ہیں یجوز علیہم الخطا ان سے اس باب کے اندر خطا جائز یعنی صحیح ہے شران وہ ہم یوسیب ہونا افطے ہونا وہ جب اشتہاد کرتے ہیں کبھی درست نتیجے نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں کبھی غلطی کر جاتے ہیں خطا کر جاتے ہیں وہ یجوز علیہم السلّ اسی طرح ذلت بھی ان پر جائز ہے خطا کے ساتھ ذلت کی خود تعریف کرتے ہیں خود معنی بتاتے ہیں علامہ بحر العلوم وہ ہے یا فی امن غیر مناسب مرتبہ غیر تعمد کہ جو کام ان کی شان بڑھتے ہوئے مطابق نہیں لائق نہیں ہے اس کے اندر بغیر ارادے کے خست کے پڑ جانا یعنی ایسے کام کا ان سے واقع ہو جانا کہ جو ان کی شان کے خلاف ہے ان کے مرتبے کے خلاف ہے ایسے کام کا ان سے واقع ہو جانا بغیر قصد و ارادے کے فرمایا یہ ذلت ہے آگے کما واقع من سیدت النساء رضی اللہ تعالی عنہا جیسا کہ یہ ذلت واقع ہوئی سیدہ سے فی ہجر من ہجران خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وین من آحا فادا من جہت المیرات ولا ذمبفی ہے اور وہ کیا ہے وہ ذلت بی بی پاک کی کیا ہے خط بی بی پاک کی ذلت کیا ہے فرمایا وہ سیدہ کا حضرت صدیق اکبر کے ساتھ بولنا چھوڑ دینا یہ ذلت ہے آپ کی اب ایمان سے بتانا یہ ذلت کی نسبت سیدہ کی طرف کر بھی رہے ہیں اور نام لے کر کر رہے ہیں اور اسی مسئلے میں کر رہے ہیں جس کے اندر جھگڑا چل رہا ہے اس کو کروڑوں لوگوں نے پڑھا ہزاروں علماء نے پڑھا مہر علی نے پڑھا اعلی حضرت بریلوی نے پڑھا سب نے اس کتاب کو پڑھا ہے کسی نے اس کا انکار نہیں کیا اس کو غلط نہیں کہا کیسے غلط کہتے اتنے امام شریعت کے پیچھے سنا چکا ہوں بات کو سمجھنا خیر یہ تو میں صرف عرخاء العنان کے طور پر یہ بات کرتا ہوں یا اعلی سبیل تنزل اعلی سبیل تنزل یہ حوالہ میں پیش کر رہا ہوں امبیال السلام کے متعلق جو حوالے پیش کیے جا چکے ہیں ان کے بعد یہ حوالہ پیش کرنا یہ خود انبیاء کی گستاخی ہے ایمان سے کہتا ہوں ضرورت ہی نہیں ہے یہ مہاذ ان خبیصوں کے لیے مجھے تنزل کرنا پڑ رہا ہے جو جاہل خبیصوں کی اس وقت بھرمار ہے نا اور اس ایسی نسبتوں کو ہاں جی مقام بیان کے اندر مقام ضرورت کے اندر ایسی نسبتوں کو گستاخی کوفر پتن کیا کا قرار دے رہے ہیں ان خبیصوں کے لیے مجھے یہ تنزل کرنا پڑا اور اترنا پڑا ہے ورنہ علیہ السلام کے متعلق جب ایسی چیزوں کی نسبتیں آپ اتنے بڑے بڑے اماموں سے سن چکے ہیں تو پھر کیا تک بنتی ہے کہ یہاں پر اہل بیت میں سے کسی کا نام لیا جائے اور اس کے لیے خطا کے اندر کلام کی جائے کہ جائز ہے فلان ہے فلان یہ تو خود گستاخی ہے جب سید الانبیاء کی طرف سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی کرام ان چیزوں کی نسبتیں کر چکے ہیں تو سید الانبیاء کی بیٹی کے لیے لا الہ الا اللہ محمد اللہ اس سے بڑا کفر کیا ہوگا بھائی کسی اور کا کیا نام لینا لیکن پھر بھی ان خبیصوں کے لیے تنزل کرنا پڑ رہا ہے یہ ذلت بول رہے ہیں کہ بی بی پاک سے یہ لفزش ہوئی آپ کو بتاتا چلوں کہ ذلت اور خطا امام اعظم کی فقہ اکبر میں آپ نے وہ لفظ سنے ہیں خدقانت میں ہم و خطایا اس کی شرح لکھتے ہوئے علماء کرام نے جو کلام فرمایا خصوصاً خصوصاً یہ شرح فقہ اکبر شیخ اسحاق حکیم رومی رحمہ اللہ جن کی وفات شریف نو سو پچاس ہجری میں آئے جو شرح اس مقام پر انہوں نے کی ہے ذلت اور کی کمال کر دی ہے بہت زبردست کلام فرمایا ہے اتنا ب... اس کا خلاصہ وہ مقالے میں آ چکا ہے یہاں تمبیحان عرض کر دیتا ہوں کہ خطا کا درجہ ذلت سے چھوٹا ہوتا ہے یعنی کیا مطلب کہ جو ہے نا خطا جو خطا ہے یہ اس کے اندر خطا کے اندر خطا کے اندر بنسبت ذلت کے نقص کم ہے ذلت میں نقص زیادہ ہے کیوں کہ خطا اجتہادی ہو یا غیر اجتہادی اس میں فیل کا ارادہ نہیں ہوتا مطلقاً زلت میں فیل کا ارادہ ہوتا ہے لیکن معصیت کا ارادہ نہیں ہوتا تعویل ارادہ ہوتا ہے وہاں پر معصیت کا تعویلی ارادہ ہوتا ہے باب آدم علیہ السلاط و تسلیم نے ارادہ تن دانا تناول فرمایا تھا بھول کر نہیں کیا تھا ارادہ تن کھایا تھا ایسے ہے نا جی۔ تو بھائی ذلت کا درجہ تو اوپر ہے نقش کے اعتبار سے یعنی ذلت جو ہے یہ جتنا کم درجے پر پہنچتی ہے خطا اس سے اوپر کے درجے پہ آتی ہے یعنی اگر ایک بندے نے ذلت کی ذلت کی تو اگر اس ذلت کی وجہ سے اس کے کچھ ثواب میں کمی آئی تو خطا کرنے سے جو ثواب میں کمی آئے گی وہ زیادہ وہ کم ہوگی اور ذلت کی وجہ سے جو کمی آئے گی وہ زیادہ ہوگی ثواب کے اندر جو ذلت کی وجہ سے کمی آتی ہے وہ وہ زیادہ ہے اور جو کمی خطا کی وجہ سے آتی ہے وہ کم ہے تو بھائی وہ تو مولانا بحروم لکھنوی تو ذلت ثابت کر رہے ہیں اور لڑائی خطا پر ہو رہی ہے اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ وہ پیچھے خطا کو بھی ثابت کر چکے ہیں وہ کہتے ہیں یوسکی بونا و یوخت اونا اونا بھی کہے گئے تو اس کا مطلب ہے خطا کی نسبت بھی بی بی پاک کی طرف کر دی اور اہل بیت کی طرف کر دی اور جناب جی جو ہے ذلت اس کی نسبت بھی کر دی پھر یہ کہنا یہ کیا ڈٹائی ہے بھائی کیا بے شرمی ہے یہ کہنا کسی کتاب میں نہیں ہے کسی کتاب میں نہیں ہے اس سے اوپر چلو بھائی فتح الباری شرح بخاری کے اندر امام شاشی کے حوالے سے لکھا ہوا ہے امام کفال شاشی شافعی ان کے حوالے سے لکھا ہوا ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ ہجر حجر ہے بولنا چھوڑ دینا یہ حجر ہے اور ہر حجر جائز نہیں فتح الباری کے اندر ہے سمجھ نہیں آئی بات کی یہ حوالہ جات ہے ذلت اور خطا کی امبیال عالم السلام کی طرف نسبت اور پھر تنزلن اہل بیت کی طرف نسبت کے بھی حوالے آ گئے ان حوالہ جات کے بعد آگے چلتے ہیں نشان ہاں غفلت کا حکم نہ خلاف اولا کا حکم مقالہ شروع ہو رہا ہے پھر خلاف اولا کا حکم بال اتفاق امبیا علیہ السلام توجہ ذرا بال اتفاق امبیا علیہ السلام کے تینوں امور کے ساتھ خلاف اولا خلاف افضل اس کا تعلق درست ہے بلکہ واقع ہے لیکن یہاں یہ تنبیہ کرنا ضروری ہے کہ یہ خلاف اولا و خلاف افضل جو کہا گیا ہے تو یہ مقید ہے ان کے اپنے مقام رفیع اور حال بدیع کے ساتھ دوسروں کے مقام کی بنسبت وہ کام خلاف اولا نہیں بلکہ دوسروں کے لیے اگر بالفرد وہی ثابت ہو تو وہی اولا تو ان کے لیے وہی اولا اور افضل ہوگا چنانچہ امام فتح اللہ بنانی فت الصفیاف ہیں توحفت مان القول بے عصمت مطلب بیا کتاب کے صفحہ بیالیس پر امام اجہوری مالکی سے نقل فرماتے ہیں فیقون من قبیل خلاف الاولا بن نسبت لا مقام ہے و انکان حسنتن بن نسبت لا غیر وما تقدم من انہم منزہون عن خلاف الاولا محمول على ما هو خلاف الاولا فی حق غیرہم واما ما هنا فهو خلاف الاولا بن نسبت لمقامہم خاصتا واما بن نسبت لغیرہم فهو مستحسن سمجھ آگے کہ نہیں جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے خلاف اولا کام ہو گیا یعنی آپ کے مقام کی بنسبت وہ خلاف اولا تھا دوسروں کے مقام کی بنسبت اگر وہی وہی کام دوسرے کریں تو ان کے لیے اولا ہو دور رکھیے بیٹھے غفلت کا حکم وہ جو اعلی حضرت کے حوالے سے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے غفلت کا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالی کی یاد اور مشاہدہ سے غفلت تو ان کے لیے محال ہے یعنی علیہ السلام کے لیے محال ہے اور اس سے وہ قطان معصوم ہے لیکن کسی اعلی اور ارفا حال اور مقام جیسے مشاہدہ حق میں مصروف و مشغول ہونے کی وجہ سے کسی امر ذاتی یا دینی کا دینی سے غفلت و ظہول ہو جانا درست اور واقع ہے جیسا کہ علماء کرام نے تصریف فرمائی ہے نسیان اور صاحب کا حکم یہ ذاتی اور دنیاوی امور میں علیہ السلام کو بعض اوقات لاحق ہوتے ہیں صاحب بھی اور نشان بھی مگر بعض کے نزدیک علیہ السلام ان سے بھی پاک ہوتے ہیں لیکن یہ قول دلائل ظاہری کے خلاف ہے چنانچہ بخاری شریف حدیث نمبر چار سو ایک میں ہے ولاکن ان نما انبشر مثلکم انسا کما تنسون فیضا نسی تو فضق کرونی اور حدیث معطا کی کوئی سند نہیں جیسا کہ حافظ ابن عبد البار اور دیگر شارحین معطا اور حافظ نے فت الباری میں تصریف فرمائی لا اصل اسلح رہے امور دینیا جن کا ابلاغ ان پر جن کا ابلاغ ان پاکوں کی تشریف آبری کا اصل مقصد ہے تو ان میں صاحب السان امبیا علیہ السلام سے ہو سکتا ہے یا نہیں تو ان میں صاحب امبیا علیہ السلام سے ہو سکتا ہے یا نہیں تو اس میں اختلاف ہے جس کو صاحب مساجرہ اور دیگر نے بیان فرمایا ہے تو اس میں اہل سنت کے دو قول ہیں پہلا یہ ہے کہ وہ پاک اور معصوم ہیں دوسرا ہو سکتے ہیں لیکن برقرار نہیں رکھے جاتے تمبی آ جاتی ہے آبس کا حکم اس کے حرام ہونے کی وجہ سے علیہ السلام ان سے یقین اس سے معصوم ہوتے ہیں آپس سے لاہب اور کھیل کود جائز مقصد کے لیے ممکن ہے جیسے ہم عائشہ پاک کے ساتھ دوڑنا وغیرہ لیکن یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مزاح جس کو ہم مذاق کہتے ہیں مزاح کا حکم کسی حکمت کے تحت بعض اوقات امبیال السلام مذاق فرماتے تھے لیکن مزاح باطل سے معصوم ہوتے ہیں قطعی طور پر جیسے مذاق میں جھوٹ اب آخر میں یہ سب کچھ جاننے کے بعد فیصلہ کیا جا رہا ہے اور نتیجہ حاصل کیا جا رہا ہے آپ سن چکے ذلت خطا خلاف اولا غفلت از امرے اور صاحب نشان لاہب مزاح گناہ مزاح یعنی یعنی گناہ اور آبس کو ان گیارہ لفظوں سے نکال کر گناہ اور آبس کو ان گیارہ لفظوں سے نکال کر سب کی نسبت کرنا بے علیہ السلام کے افعال شریفہ کی طرف اہل سنت و جماعت کے جمہور اما کرام اور علماء اسلام کے نزدیک مقام بیان میں صحیح ہے تو اہل بیت کی طرف خطا اصطلاحی کی نسبت کرنا کیسے گستاخی اور کفر یا گناہ اور محتاج توبہ ہو سکتا ہے لازمن یہ بات ہے جن لوگوں نے ایسے جاہلانہ شور شرابے ڈالے ہوئے ہیں وہ عقیدہ عصمت اہل بیت کی دلالت اور فطرے میں ملوث ہیں یہ نتیجہ اور یہ فیصلہ ہے یہاں پر لہذا جو لوگ آل بیت یا سیدہ کے لیے بیت یا سیدہ خاتون جنت کے لیے ایسے جھگڑے میں مصروف ہیں کیونکہ ان کے ایسے جھگڑے سے سیدہ اور بیت کی شان اور عظمت کو انبیاء علیہ السلاط و تسلیم کی شان اور عظمت سے بڑھانا یقیناً لازم آ رہا ہے تو اگر وہ اپنے اسلام اور ایمان اور اپنے مذہب عقیدے کی فکر رکھتے ہیں تو ان پر توبہ ان پر توبہ فرض ہے اگر نہیں کریں گے تو اہل سنت و جماعت کے مذہب سے وہ یقیناً خارج ہوں گے یہ ہمارا فتوا نہیں یہ تمام اماموں کا فتوا ہے امام اعظم سے لے کر وہ تو جاہل وہ تو جاہل اپنی مرضی سے نکالتے ہیں اہل سنت سے ہم نہیں ہم نہیں نکال سکتے کسی کو نہ داخل کر سکتے ہیں ہم سنا سکتے ہیں کہ یہ نکالنے والے ہیں باقی یہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں ہمارا مقصد نہ کسی کا رد اور نہ کسی کا دفاع باطل کا رد اور حق کا دفاع ہے کیوں ہم رد اس وجہ سے نہیں کرنا چاہتے کہ وہ اس گمراہی سے بڑے بڑے بلاؤں میں مبتلا ہیں تو پہلے ان سے توبہ کرائیں کہ ان سے توبہ کرائیں پہلے ان کا رد کریں گے ان کا رد ان کا رد کر چکے ہیں بتا چکے ہیں لہذا ہم ایسی باتوں پر تمبی کر کے ان کو کوئی واپس کرنے کی یا توبہ کرنے کی دعوت نہیں دے سکتے ہم اتنا بے وقوف نہیں ہیں پہلے یہ لوگ بلائے یہودیت سے توبہ کریں آخر میں ناچیز نے یہ تنبیہ کی ہے پھر کہ سابقہ جتنے الفاظ کی فہرست معاشرہ پیش ہوئی ہے اور ان میں سے جن کا استعمال جائز رکھا گیا ہے تو وہ مشروط ہے ضرورت بیان کے ساتھ اور وہ تین حالات ہیں ذکر نس تعلیم و تدریس رد مخالفین ورنہ ہرگز جائز نہیں لہذا عوام الناس پر پرہیز ضروری ہے اب میں تاج گولڑا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ عنہ ہو ہمارے شیخ المشائق ہیں آپ کی کتاب جو ہے نا تصفیہ ماں سنی وشیہ کلام کرتا ہوں تاجدار گولڑا کی تصفیہ کی جو عبارت ہے اس پر کلام کرتا ہوں میرا مقصود نہ کسی کی تائید اور حمایت ہے اور نہ کسی کا رد میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنے دوست ساتھی مطمئن رہیں میرے بھائیو تاجدار گولڈا رضی اللہ تعالی عنہ نے تصفیہ کے اندر صفحہ نمبر چھیالیس پہ یہ لکھا میرے موضوع کو سمجھنے کے بعد اس عبارت کو سمجھنا بالکل آسان ہے اور اس میرے موضوع کو سننے کے بعد اس عبارت میں جب بندہ غور کرے گا صاحب علم تو وہ اس حقیقت کو سمجھ لے گا کہ تاجدار گولڑا خطا کی نسبت اہل بیت کی طرف درست سمجھتے ہیں کیا فرماتے ہیں آپ ادھر دیکھو آپ فرماتے ہیں اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے بموجب بموجب آیت تطہیر اہل بیت علیہم الردوان کو پاک گردانا ہے لہذا سیدت النساء رضی اللہ تعالی عنہ فتق کا دعوی کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی کیا مطلب آپ فرماتے ہیں کہ سنیوں کا مخالف فریق یعنی شیعہ وہ آیت تطہیر کو سامنے رکھ کے اگر یہ کہے کہ سیدہ نے جب دعویٰ کیا باغ فتق کا تو وہ انہوں نے دعویٰ کر کے کوئی ناجائز کام نہیں کیا نہ کر سکتی ہیں کیونکہ وہ پاک ہیں اگر کوئی شیعہ یہ اعتراض کرے کہ بی بی پاک جب انہوں نے باغ فتح کا مطالبہ کیا تو کیوں آیت تطہیر سے وہ معصوم ہیں لہذا انہوں نے جب مطالبہ کیا تو کوئی ناجائز کام کا ارتقاب نہیں کیا کوئی ناجائز کام نہیں کیا انہوں نے بات کو سمجھنا مودرج کہہ رہا ہے ناجائز کام نہیں کیا آپ فرماتے ہیں شیعہ اگر یہ کہے کہ انہوں نے ناجائز کام نہیں کیا وہ پاک ہے تو آپ اس کو جواب دے رہے ہیں فرماتے ہیں تفصیلی جواب تو اس کا آگے آئے گا یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے کسی بھی قسم کی خطا کا یہ خطا کتنی قسم کی پیچھے وضاحت ہو چکی ہے لغا بھی مانے لغت کے اندر خطا کا کتنا عام مانا ہے وہ بھی ہو چکا ہے اور جو کلامی مانا ہے فقہی مانا ہے خطا کا وہ بھی سارے میں نے بیان کیے ہیں آپ فرماتے ہیں یہ کہنا کہ ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے یہ غلط ہے بات کو سمجھنا اب ملا اس میں پھنسے ہوئے ہیں لفظ بول گئے آپ ان سے کسی بھی یہ ممکن نہیں ناممکن ہے ناممکن کا لفظ بول گئے کیا اب ان کو پتہ نہیں ہے پھنسے اس وجہ سے ہیں کہ یہاں امکان کس معنی میں ہے ممکن کس معنی میں ہے وہ وہ اگر غور کرتے نا سوال سوال سوال میں غور کرتے سوال میں کہا گیا کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی بات کو سمجھنا ناجائز امر کی یعنی مطالبہ کر کے باغ فتق کا وہ کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو یعنی کیا مطلب کہ ان کا وہ مطالبہ سراسر جائز تھا ناجائز مطالبہ نہیں تھا لہذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کوئی ناجائز کام کیا تاج دار گولڑا ان کو جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ وہ ناجائز کام کی مرتکب نہیں ہوئی آیت تطہیر کا تقاضا یہی ہے فرمایا اس سے توجہ ان کو جواب دے رہے ہیں کہ اس آیت سے یہ سمجھنا کہ یہ گروہ پاک ہے معصوم ہے یہ غلط ہے معصوم نہیں سمجھنا پاک بامانا معصوم یعنی معصوم نہیں محفوظ سمجھنا ہے وہ تو بتا چکا ہوں نا محفوظ تو پہلے بتا چکا ہوں کہ معصوم ہے یہ غلط ہے اور یہ سمجھنا کہ ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سردرد ہونا ناممکن ہے فرمایا یہ بھی غلط ہے اب سمجھو ذرا یہاں پر آپ فرما رہے ہیں ناممکن تو اسی میں پھنسے ہوئے ہیں لوگ یہاں پر میرے بھائی امکان جو ہے وہ شرعی ہے شرعی معنی میں ہے جی کیوں کہ تاج دار گولڑا کا عقیدہ اہل بیت کے متعلق حفاظت کا ہے عصمت کا نہیں اور عصمت میں خطا سے محفوظ ہونا گنا سے محفوظ ہونا جیسے بتا چکا ہوں جن جن چیزوں سے محفوظ ہونا عصمت میں واجب ہے حفاظت میں جائز ہے واجب نہیں تو آپ فرماتے ہیں یہ سمجھنا کہ وہ ناممکن ہے ان کی خطا بات سمجھنا ان کی خطا ناممکن ہے یعنی یہ سمجھنا کہ صحیح نہیں شریعت میں ممتنے اور محال ہے خطا سرزد ہونا ان سے محال ہے یہ نہیں بلکہ واجب نہ سمجھو یہ نہ سمجھو کہ ان کا ان, ان کا خطا نہ کرنا واجب ہے یہ غلط ہے یہ سمجھو ان کا خطا کرنا جائز ہے لہذا ممکن بمانا جائز ہے کیونکہ حفاظت میں یہی معنی مراد لیا جاتا ہے ممکن کا جیسے پیچھے وضاحت کر چکا ہوں اب سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی تو میرے بھائی تاجدار گولڈا کے کلام کا صاف مطلب یہ ہوا کہ آپ کہہ رہے ہیں شیوں کو جواب دیتے ہوئے کہ تم یہ سمجھتے ہو معصوم ہے اور محال ہے ان کا بی بی پاک کا مطالبے کے وقت خطا کا ارتکاب فرمایا ہمارے نزدیک صحیح ہے یہ کہہ رہے ہیں وہ کوئی محال نہیں ہے جائز ہے اور انہیں یعنی ان کی یہ خطا ہے وہ یہی فرما رہے ہیں جب صحت کی بات کر رہے ہیں یہاں امکان صحت کے مان جواز کے معنی جواز شرعی کے معنی میں کیوں کہ اوپر سائل جو ہے وہ ناجائز کہہ رہا ہے سائل اوپر ناجائز کہہ رہا ہے پھر اس کے آگے اس کے آگے تاجدار گولڑا نے جو وعدہ کیا کہ آگے چل کر آیت تطہیر میں اس کا جو آپ دیں گے تو اٹھاون صفحے پہ بالکل صاف یہ لکھ رہے ہیں بلکہ یہ مانا اف و مغفرت دراخرت ہے آف و آیت تتی آف و مغفرت آخرت ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں آخرت میں اف و مغفرت تب ہی ہوگی کہ یہاں پر خطا ہو اگر خطا نہیں تو افو مغفرت معافی کس چیز کی ہوگی خصوصاً اتحادی خطا اس کے ساتھ افو مغفرت تو بولی نہیں جاتی کیوں خطا اجتہادی کے بتا چکا ہوں اس میں تو سواب ملتا ہے تو افو مغفرت کا کیا مانا اس میں تو درجہ بلند ہوتا ہے پھر فرماتے ہیں خطا کا صدور بہر کیف متحرین سے ممکن ہے یعنی شران جائز ہے کیوں کہ ان کی محفوظیت پر تو دلائل ہیں معصومیت پر بھی ایک دلیل بھی نہیں ہے سوائے خرافات کے اللہ ہو جل شان ہو ہمیں استحقام ہوتا